محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے ہشام بن زید سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو اس کے زیورات حاصل کرنے کی خاطر مار ڈالا اس نے اسے پتھر سے قتل کیا کہا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی اور اس میں زندگی کی رمق موجود تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کا نام لیتے ہوئے اس سے پوچھا کیا تجھے فلاں نے مارا ہے اس نے اپنے سر سے نہیں کا اشارہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسری بار دوسرا نام نام لیتے لیتے ہوئے ہوئے پوچھا پوچھا پوچھا تو تو اس اس اس نے نے نے اپنے سر سے سے نہیں کا اشارہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا تیسری تیسری بات کہا ہاں اور اپنے سر سے اشارہ کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ملوث یہودی کو اس کے اقرار کے بعد دو پتھروں کے درمیان قتل کروا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکسٹھ